بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بندہ ناچیر تین جنوری دو ہزار تیئیس کے مناظرے کی روداد اور حقیقت حال سنانا چاہتا ہے جی انشاء اللہ الرحمان جو کچھ سناؤں گا پوری ضمانت اور صداقت کے ساتھ سناؤں بے شک آپ کو معلوم ہے دو جنوری کو ہم تقریباً دو بجے کے قریب سندر سے نکل گئے جی۔ راستے میں ملتان موٹر وے پر ننکانا سروس ایریا پر بندہ ناچیر نے پہلی ریکارڈنگ کروائی وہ آپ کے سامنے دوسری ریکارڈنگ ہم نے خانے وال انٹرچینج پر کھڑے ہو کر کروائی تیسری ریکارڈنگ جہاں ہمارا قیام تھا ملتان شریف یہ دیکھیں جی ہم اس وقت ملتان پہنچ چکے ہیں شیر شاہ ٹول پلازا سے نیچے اتر رہے ہیں تو کھانے والے کے ساتھ مناظرے کے لیے سعد العلماء مفکر اسلام مفتی اعظم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ ملتان شریف پہنچ چکے ہیں رات کو ہمارے دوستوں نے خانے والی عبد الحمید کے متعلقین معتقدین رشتہ داروں سے رابطے کے لیے نمبر حاصل کیے ایک فون کیا گیا اس کے بیٹے کی طرف جس کا نام ماہر سعید بتاتے ہیں میرے خیال خانے وال کے بیٹے کی طرف اس وقت اس کے جو الفاظ ہیں ہمارا جو فون پر رابطہ کرنے والا شخص تھا جی وہ ان کا بن کر ان کی زبان بولنے لگ گیا تو منافق ہمیشہ بے عقل ہوتا ہے اس کی عقل ایڑیوں میں ہوتی ہے جی۔ ان بیچاروں کو کوئی پاکستان میں دنیا میں سہارا نہیں مل رہا تھا تو شکر پڑا کہ کوئی تو ہمارا بن کے فون کر رہا ہے جی, جی۔ خوش ہو گئے پتہ نہیں کتنا خوشی منائی ہوگی کہ ہم جیسے مردوں کو بھی کوئی ہاتھ لگانے آ گیا جی، اب اس نے جب ہمارے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ تو اب پہنچ چکے ہیں اور ساری تیاری کر کے ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا کریں گے تو علامہ مجاہد بعض شوکت شوکل سیالوی مناظر اسلام عبد الحمید خان والی صاحب کا لخت جگر ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں شیروں کے بچے بھی شیر ہوتے ہیں یعنی کاغذی یہ معمولی شہ نہیں ہے شیروں کے بچے بھی یعنی کاغذی تو بچہ جی نے اب کیا کہا جواب دیا یہ یہ سنے یہ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس بچہ جی کہہ رہا ہے چاچا جی جو لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو مین مین دروازے پہ ایئرپورٹ کے مین دروازے پہ کھڑا کر دیں گے اور بابا جی کو وی آئی پی گیٹ سے نکال لیں گے اس کو کہتے ہیں شیر کون سا ہاں۔ یہ بھی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں ہاں جی آپ پچھلے دروازے سے نکال لیں گے میں نے کہا شکر ہے خدا کا اگلا دروازہ جو پہلا سب سے تھا جس سے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے وہ بھی نہیں دکھایا ابھی بچانے کا تو یہی راستہ تھا خیر چلو اس نے پھر بھی مہربانی کی آدھا سفر تو طے کرا دیا وہ بڑا جگت باز بنتا ہے کتوں کے ساتھ کتوں والی زبان استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے اب بیٹا جو بول رہا تھا الوالا تو سر رولنے ابھی ہے عربی کا مقولہ ہے بیٹا باپ کا بھید ہوتا ہے بیٹے سے باپ سمجھ آتا ہے بیٹے کی زبان باپ کی زبان ہے تو جب بیٹا بول رہا ہے کہ پچھلے دروازے وی آئی پی سے نکالیں گے بابا کو بچانے کے لیے معلوم ہوا بابا نے مدینے سے بیٹھ کر ادھر سے کہہ دیا تھا بیٹا مجھے نکالنا ہے چاہے پچھلے سے نکالو چاہے اگلے سے نکالو جی یہ سن لیں بیٹے کے الفاظ سنیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حضور آپ کا نمبر نہیں آیا وقت واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کے اسی نمبر پر بھیجا ہے نا جی ادھر سروس نہیں ہے وہ شاید اس وجہ سے بند ملتا ہوں لکھوا لکھوانا مشکل ہے نہیں میں نے آپ کو بھیجا ہے ادھر دوبارہ بھیج میرے پاس میں لکھ کر بھیجتا ہوں اصل یہ ہے نا وہ وہ نمبر بھی چلا جائے گا یہ بہت تیز ہیں یہ کرتے ہیں اس میں اچھا، چلو ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں تو جی۔ یہی فون پہ بات کر لوں پھر اسی پہ جی فرما دیں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو کو نا وی آئی پی گیٹ سے پرلی طرف سے نکلوا دیتا ہوں پرلے گیٹ سے کون سے گیٹ سے وی وی آئی آئی پی پی جو گیٹ گیٹ ہے ہے ہاں جی خیر اس کا پتہ نہیں باپ تھا یا اس کا بھائی تھا یہ بھی اسی طرح کی بات ہے پیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں کاغذی اس کا کچھ شاگرد تھا یا کیا ہی تھا اس کے ساتھ ہمارے ملتان کے ایک ساتھی نے رابطہ کیا ملک سرفراز بھٹا صاحب نے انہوں نے بتایا میں سرفراز بول رہا ہوں تو وہ دلیر کہنے لگا کہ آپ اپنا گھر بتائیں میں ادھر ہی آ جاتا ہوں ہوٹل پر کیا ادھر ہی بات کر لیتے آپ کے گھر پہ کہا بسم اللہ تشریف لائے اب جب تھوڑی دیر کے بعد نمبر ملایا تو حضرت کی جان پر بڑھ گئی جو اس وقت آنا چاہتے تھے وہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ آخر صبح نو کا وقت دے دیا وہ جیسے پیر صاحب تھے مرید تو ویسے ہی ہونے تھے پیر صاحب دجال ایکسپریس ہیں مکے مدینے سے آ رہے ہیں وہاں سے تو رحمت مندہ لے کر آتا ہے اور سچائی لے کر آتا ہے یہ تھے اور جھوٹ لے کر آ رہے تھے جی جی ڈوم اور مراسیوں کا کام جو حضرت نے پہلے دن سے لیا ہوا ہے وہ ڈوم اور میراشوں کی طرح اداکاری اور فنکاری کے ساتھ چل رہے ہیں اور نسل بھی اسی طرح کذاب لاکھ لانت ہے ایسے جی۔ ایسے مجموعے مجموعے پر پر لانت ہے بولتا ایسے تھا نمبر ایسے نمبر تیرا نمبر لکھو میرا میرے نل منا چند نمبر لکھو میرا تیرا نمبر کی تیری نمبرنگ بھی بند ہو گئی نمبر نمبر ہے بڑے تو کی سمجھے سی بھابیا کے سامنے لوک دے سامنے کھلو کے مدار پورا کر کے ڈگ ڈگی بجا کے پیسے کمانا یہ چشتی دے اگے بھی یہ چلے گا ہاں۔ لکھ لانت تیری سوچ ہاں۔ اب وہ نو کا وقت دیکھ نو کا وقت دے کر وہ ساری زندگی کے لیے غائب ہو گیا بے شک نمبر ملاتے اٹھاتا ہی نا صبح نو کا وقت دیا تھا اس نے خیر ساری نسل ہی ایسی ٹکری ہم جا کر ہم نے اپنے وعدہ کے مطابق ابدالی روڈ پر ایئرپورٹ سے صرف دو کلومیٹر فاصلے پر ہم نے ہوٹل لیا جس طرح کے کہا تھا ہوٹل بھی وی آئی پی لیا وی آئی پی ہوٹل کیوں وی آئی پی ضلعت دینا چاہتے تھے بے شک معمولی ذلت نہیں تھی یہ تو شکر پڑے وہ آیا نہیں نہیں تو تمہیں بتاتا میں مناظرہ کیا ہوتا ہے اور دنیا کو پتا چلتا مناظرہ کیا ہوتا ہے اگر ایک سے دوسری بات نکلنے دیتا منہ سے میں مناظرہ کیا پڑھانے چھوڑ دیتا اللہ کے فضل و کرم صرف ایک بات میں بس ہمارے ساتھ جو بھی آیا آج تک ایک بات کے آگے چلنے نہیں دیا لو جی ہم نے بک کروایا یہ ریکارڈنگ محفوظ ہے کمرہ نمبر ہر چیز بتا رہے ہیں پچیس ہزار روپیہ چوبیس گھنٹے کا کرایہ میرا کل خرچہ آنے جانے کا ہوٹل کا ایک لاکھ کے لگ بھگ ہو گیا ہے ایک لاکھ کے لگ بھگ اور ہم نے ہوٹل کا کیوں بندوبست کیا ہوٹل کو کیوں اختیار کیا اس خبیص کا تمام تر بہانا عذر مکانے کے لیے بے شک کیوں یہ کبھی کہتا تھا ادھر آ رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں پولیس سے منظوری لے نہیں لے ملے گی تو تم کی تمہاری شکست شمار ہوگی میں نے کہا ایسی جگہ رکھتے ہیں تمام انتظامات وہ اگلوں کے جی ہاں جی۔ ادھر کوئی پولیس نے نہیں آنا تھا اتنا محفوظ اور اتنا حفاظتی انتظامات کے اندر ہوٹل تھا کہ سوچ نہیں سکتے چڑی نے پر نہیں مارنا ہوگا رکھا تاکہ جگہ بھی غیر جانبدار ماحول غیر جانبدار کسی کو منظوری کی اجازت کی ضرورت ہی نہ ہو اور بات ہو جائے بات کرنا مقصود تھا کوئی ہم نے پیڑ نہیں لگانا لڑنا نہیں تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ادھر بل مورس ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ملتان کے ہائی لیول کے اس ہوٹل میں ہیں ابھی سجید امام الغیرت قبل متضل حلالی علی ایئرپورٹ پر بھی گئے تھے کہ کسی طریقے سے کھانے والی بات کرنا چاہے تو ہم اس سے بات کریں مگر ان کی صورت حال جو تھی وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا کوئی بندہ اس طرح کا لینے دینے والا وہاں پر بالکل موجود نہیں تھا اور یہاں سے ایئرپورٹ آپ کو میں دکھاؤں تو وہ ایئرپورٹ آپ دیکھ لیں یہ دو اشاریہ دو کلو میٹر کے فاصلے پر ہے میں اور قریب ہوتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے آپ کا ایئرپورٹ دو اشاریہ دو کلو میٹر کے ایم اور یہ ہے ادھر کا سب سے بڑا بہترین ہوٹل ام الطان کینٹ کے ایریا میں ہم موجود ہیں ہمارا صرف اور صرف یہ تھا کہ آئے ہمارے ساتھ بات کرے اس کو یقین ماننے سجیدی امام الغیرت قبلہ کا یہ اتنا خادم اس کی ایسی کرتا نا یاد رکھتا یہ اتنا بڑا ہوٹل ہے ہم نے اس کے ایک وہ بل کی ہم آگے بعد میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ کتنا کا بل پڑا ہے ہمیں اس کے لیے اس لیے یہاں پر ویٹنگ سارا کچھ ہم نے کیا ہوا تھا حتیٰ کہ یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا میٹنگ روم مناظرہ کرنے کے لیے وہ بھی ہم نے بک کیا ہوا تھا بہرحال اس کی شامت یہ دیکھیں اتنا سیفٹی سیکورٹی ہے یہاں سے کوئی بیگ لے جانا چاہے تو وہ یہاں سے ایسے بیگ نہیں جانے جاتا یہاں سے جائے گا اور یہاں پر جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا مشین لگی ہوئی ہے جو آپ عام طور پر بڑے بڑے اداروں پر لگی ہوئی ہوتے یہاں پر الگ لگا ہوا ہوتا ہے یہ سارا سسٹم جو ہے نا آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کا عام ہوٹل نہیں ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی دونوں طرفوں سے کوئی بدماشی نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ اس ہوٹل کا بورڈ ہے یہاں پر کوئی بھی دنیا کا کوئی بندہ اس ہوٹل میں بدماشی نہیں کر سکتا یہاں یہ بدماشی ہے کہ یہاں چوری بھی ایک پیدرواد سے نکل جانا یہ بدماشی ہے مگر اس ہوٹل میں کوئی بندہ بدماشی نہیں کر سکتا میں اندر کا بھی ماحول ویسے بھی کلپ آپ نے دیکھا ہے میں کوشش کرتا ہوں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ ادھر سارا سیفٹی سیکورٹی کا نظام ہے یہاں بغیر آئی ڈی کارڈ کے داخل نہیں ہونے دیتے کسی کو باہر کا ماحول آپ نے دیکھا ہے کس طرح آلے لگے ہوئے ہیں بیگ چیکنگ جو ہے نا مشینیں لگی ہوئی ہیں بیگ میں کیا ہے کچھ بھی ہے کسی قسم کی چیز ایسی نہیں جانے دیتے اور دوسرا ادھر جو ہے نا یہ جتنے فلور پر ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں اوپر اپنا کمرہ بھی آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ یہ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیسٹ فولیو ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بل موریس ہوٹل کا لوگو لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک ان یعنی جس دن ہم داخل ہوئے ہوٹل میں وہ ہے تین ایک دو ہزار تیئیس تین تاریخ کو اس نے آنا تھا یہ لال نشان اس کے لیے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس وقت ہم نے کیا ہوا تھا اس کے بعد چیک آؤٹ ہم چار کو نکلے اس ہوٹل سے کیونکہ جب یہ گھر چلا گیا تو پھر اس کے بعد ہم جانا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چھبیس ہزار ایک سو نبے روپیہ ایک دن کا اتنا بڑا ہوٹل تھا حال سارا کچھ مناظرے کا انتظام جو کرنا تھا ہم نے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے چھبیس ہزار ایک سو نبے روپیہ چوبیس گھنٹوں کا آپ اندازہ لگا سکتے کتنا مہنگا ہوٹل تھا ٹھیک ہے یہ چھبیس ہزار ایک سو نبے جو ہے نا بل پڑا چار ہزار ایک سو نبے ہم نے اس کے اوپر اوپر دیا تھا کیونکہ ہم نے جب کیش دیا تھا تو وہ پینتیس ہزار کا کیش دیا تھا اس کے بعد ہمارا جو بل بنا تھا تیس ہزار تین سو اسی اسی روپیہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ کے بعد جو ہم نے پے کیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بینک الفلاح پل ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ تراسی عبدالی روڈ ملتان لاہور یہ ملتان میں بھی بنا چاہیے اس کی لاہور میں بھی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ملتان یہ بھی اس کا جو ہے نا آئی ڈی کارڈ سارا کچھ بینک الفلاح سے ہم نے اس کی پیمنٹ کی تھی لیکن افسوس کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا مگر کھانے والی پھر بھی نہ آیا اور سیکورٹی کے ساتھ گھر چلا گیا چار بندے اس کی طرف سے چار میری طرف سے بات ختم ہوگی کلام میں نے کہا میں نے کرنا ہے میرے ساتھ والے صرف کتابیں دیں گے جی۔ میرے ساتھ کوئی اور نہیں بولے گا اور اگر تیرے اندر کچھ ہے تو تو بھی نہ بولنے دے کسی کو شرائط مناظرہ میں نے خود لکھوائی اپنے دوست کو شرائط مناظرہ میں نے خود لکھوائی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ مناظر کلام کرے گا دوسرا مشورہ دے سکتا ہے خفیہ طریقے سے جی, جی۔ شور نہیں ڈال سکتا بول نہیں سکتا سکتا ہے یہ سب شرائط میں نے لکھی انتظار کرتا رہا عجیب بات یہ ہے ان خنزیروں نے کیا کیا مردہ چنی کنند جی شرم آنی چاہیے ان کتوں نے افواہ اڑا دی حکومت میں ایجنسیوں میں رینجر میں پولیس میں کہ ہمارے بندے کو مارنے آ رہے ہیں قتل کرنے آ رہے ہیں فوراً تمام عملہ انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا میں کہتا ہوں انہوں نے صحیح بات کی ہے یہ کہتے ہوں گے مناظرے کے اندر مناظرے کی یہ جو شکست ہے نا یہ ذلت اس سے تو ہم ماری جاتے اچھا تھا بے شک یہ ایمان سے کہتا ہوں کھانے والی کہتا ہوگا اس سے مر جاتے تو اچھا تھا کیوں موت سے اس کی عزت رہ جاتی اب عزت تمام دنیا میں ذلت سے تبدیل ہو گئی اب پھولوں کے ہار کی بجائے جگہ جگہ اس کو جوتوں کے ہار پڑیں گے جوتوں کے اگلے کہیں گے بغیرت تجھے کس نے کہا تھا جی۔ جگہ جگہ کا اللہ کے فضل و کرم سے لاکھ لانت ہے حلفیہ بیان دیتا ہوں اتنا بڑا الزام جھوٹ کتے ہمیں مارنے آ رہا ہے رام زیادہ شرم نہیں آتی ہم نے تو پولیس کا خیال بھی نہیں کیا جی۔ نہ ساری زندگی کیا نہ اب کر رہے ہیں بے شک اللہ کے فضل سے اپنی کتابوں کی گاڑی ایئرپورٹ کے مین گیٹ پر لے گیا بجائے اس باوجود اس بات کے کہ وہاں پر جگہ جگہ ہاں جی پوری تلاشی اور میں نے اپنے کانوں سے سنا رینجر والا میری ساتھ کی گاڑی میں ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ جی کیوں رکاوٹیں ہیں اس کو کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں کہتا ہے مدینے سے ایک بندے نے آنا ہے تو اس کو مارنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہیں یہ میں نے کانوں سے سنا ہے لاکھ لانت ہے بنتے حسینی اتنا ڈرپو اتنا بزدل اتنا حرامی جھوٹے لاکھ لانت ہے اور بنتے ہو حسین پاک کے کتوں والی ایک صفت تمہارے اندر نہیں ہے اور میں کہوں گا یزید والی صفت بھی تمہارے اندر نہیں ہے تمہارے اندر صرف یہودی دلوں والی صفت ہے میں سامنے گیا یہ دیکھے میں ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یہ دیکھیں اس میں فلم دیکھیں لو میرے دوستو ناظرین میں اس وقت ملتان ایئرپورٹ کے سامنے موجود ہوں یہ سارا آپ ملازہ فرما رہے ہیں السلام علیکم میں نے فلم بنائی لڑکے سے کہا بول یہ فلم اتار پتا چلے دروازے پہ آیا ہوا اندر جانے دیتی حکومت تو میں اندر اس کے ماتھے میں پورے نکلتے ہوئے پہلے کہتے بیٹھ جاؤ میںل کرہ بڑی اللہ رسول سے فیصلے کر رہا ہے اللہ ہم واپس آ گئے اس کی فلائٹ لیٹ تھی ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں اس کے ضلع خانے وال پورے کی اس کی جماعت اہل ستھن ان کی طرف سے شوکت سیالوی کی ترجمانی میں کلپ آ گیا تو جب وہ پرانی رسوائی ابھی پرانی رسوائی تجھے یاد نہیں جب تو نے مجھے فون پہ کہا تھا میں نے جب کہا تھا یہ تحریر تیری ہے اس میں یہ مکالے تیرے ہیں تو تو نے کہا تھا انوار علوم والوں نے لکھی ہے مجھ سے دستخط کروائے ہیں میری نہیں ہے ہاں؟ ہاں؟ بدماش وہ کہتا ہے اس کے لقب دے کر پھر مجھے کہا مولانا فضل احمد چشتی صاحب سے کہتا ہوں اب آپ لاہور چلے جائیں واپس جماعت اہل سنت آپ سے استدا کرتی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ اپنا نمائندہ بھیجنا لو شرم نہیں آتی تجھے بولنے پر جی میں گھر تمہارے آیا ہوا ہوں مجھے کہہ دو واپس چلے جاؤ ہفتے کے بعد وہ بھی تم نمائندہ بھیجنا پہلے نمبر پر میں آیا ہوا ہوں تم ساری اتنا بے زمیر نکلو جی جی لیکن تیرا استاد کھانے والی استاد گیا تو شگرد کیسے قائم رکھ سکتا تھا پھر کہہ رہا ہے آٹھ دن کے بعد وہ شرم کر تجھے پتہ نہیں ہے جماعت کو پتہ نہیں تھا یہ تو پانچ سال سے مناظرے کی بات چل رہی تھی آٹھ دن کا پھر وقت مانگ رہا خیر ہے علم نہیں تھا کیا اور پھر نمائندہ کہنا کہہ رہا نمائندہ بھیجوں میں نمائندہ بھیجوں پھٹے منہ تیرا نمائندہ میں بھیجوں پھٹے منہ چیلنج وہ کرتا ہے نمائندہ میں بھیجوں کیوں وہ خارش تمہیں ہوتی ہے جی تو شکر پڑھو خارش تمہاری مارنے کا میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتا ہوں تم اس سے بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے اس سے آگے کیا کروں میں نمائندہ بھیجو بچہ بنا مذاق بنا رکھا ہے دین کو نمائندہ بھیجو میں تمہارے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور دین کو تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے پھر بھیج دینا فلاں پھٹے منہ تو سال سارے بھیج دو بھیج دو میں تو پیشاب کرنا گوارا نہیں کرتا تمہارے منہ میں تمہاری علمی قابلیت تمہاری یہ ذلت دنیا میں لکھی گئی جی خبردار آج کے بعد تمہارے اندر اگر کسی نے کوشش کی زبان سے نکالنے کی آیا جاؤ مناظرہ کرو فلان یہ تمام دنیا اب رہتی دنیا تک انشاءاللہ تم پر لانت ڈالتی رہے گی بے شک وہ سب کوئی دیکھ چکے یہ ایک ایک طرف ہے وہ سارا ملک ایک طرف ہے جی جی ان کا پیشاب خشک ہوتا ہے میں نے ایسے تھوڑا کہا تھا میں نے کہا کوئی کتا کہتا ہے ایسے منادرا کر فلان یہ وہ میں نے کہا بے وقوف کا بچہ یہ میرے سندر والے روڈ سے اگر کوئی گزر جائے نا تو اکاڑے تک اس کا پیشاب خشک ہوتا ہے قطب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں جی کہیں کراچی تک مجھے کہتا ہے یہ مسکرا کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے لا یسکر قومنا اور ہاں، میں نے کہا کتے یہ بھی قرآن ہے اللہ فرماتا ہے کافروں پر قیامت کے روز یہی مومن یا وہ حقیوں ہنسیں گے ہاں۔ اللہ فرماتا ہے کافروں پر خوب ٹٹھا کرو خوب مزاق کرو یہ قرآن کا حکم ہے یہ چھپا کر بیٹھ گیا یہ چھپا کر بیٹھ گیا خیر میرے دوستو اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی اس کی فلائٹ میرے خیال پہنچی پانچ بجے کے بعد ساڑھے پانچ کے قریب جب تک یہ شخص پولیس کی نگرانی میں ملتان سے تم بھاگا نہیں میں آسر ملتان سے نہیں نکلا جی، بے شک میرا خدا گواہ ہے میں ملتان میں رہا جب دیکھا یہ نکل گیا ہے ملتان سے اس وقت میں نے اب فیصلہ کیا کہ اب میرا حق بنتا ہے یہاں نہ رہوں کیونکہ میں نے جو اعلان چڑھایا تھا چار تاریخ تک رہنے کا وہ محل اس امکان اور احتمال پر تھا کہ اس کی فلائٹ اگلے دن تک مؤخر نہ ہو جائے بلکہ میں تو یہاں تک ارادہ بن کا بنا کر گیا تھا کہ اگر ایک ہفتہ یہ پیچھے کو چلا گیا میں ایک ہفتہ ملتان میں رہوں گا اگر پندرہ دن نہ آیا میں پندرہ دن ملتان میں رہوں گا نہ مجھے کوئی منجی کا خطرہ میرے نہ دنگر بھوکے مر رہے ہیں میرا صرف کام ہی نہیں کہ منجی پیڑھی ٹھوکنا ہے تو ٹھوکنے کے لیے میں لاؤ ملتان بیٹھا رہتا بس جب میں نے دیکھا وہ بےچارا سانس نہیں لے سکا ایمان سے کہتا پولیس والے لگا جلدی کر جلدی وڑیا گڈی نہ ہوں نہ ہاں نہ چوں نہ چاہ وہ کدھر گئے چیلنج اور پھر آخری ریکارڈنگ میں کرا کے ملتان سے روانہ ہوا تو کتے کا بچہ گیا ہوا چار تک کہا تھا اس خنزیر کے بچے سے کہو تو ماں کی طرف واپس چلا جانا وہ بہتر ہے دنیا میں نہ ہی رہے تجھے اتنا ہی مطلب سمجھ نہیں آتا کلام کا جب میں چار کہہ رہا ہوں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں اس کے آنے کے انتظار میں تو جب تیری ماں کا یار چلا گیا تو میں کدھر جاتا بیٹھا رہا تھا اپنے ماں کے یار سے پوچھ تو کیوں کیوں تھا تو دیر سے اگلے دن آ جاتا تو میں نہ بیٹھتا تو پھر میں مجرم تھا وہ ہفتے کے بعد اس کو کر دیتا اپنے ماں کے یار کو تیرا ماں کا یار ہفتے کے بعد آتا میں وہاں پر ہفتہ نہ رہتا پھر کہتا غرض میرے مسلمان ساتھی ہو الحمدللہ اب بندہ نا چیز ایک اور خنزیر کی طرح متوجہ ہوگا یہ تمام جماعت تمام پارٹی اس کو ہم نے دفن کر دیا اب یہ لاکھ بھونکتے رہے ٹونکتے رہے ٹو ٹو ٹو ٹو شا شا شا شا کرتے رہے چوہے کی طرف کرتے رہے آپ نے کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ان کے منہ میں پیشاب بھی نہیں دینا بات تو بڑی دور کی بات ہے اسلام کو مذاق نہ بناؤ خدا را بے شک اب میں کیا کروں گا اس تاغیہ خانے وال کو زندہ دفن کرنے کے بعد اب اور تاغیہ کے تعقب میں ناچیف جانا چاہتا ہے اس کا نام ہے تاغیہ جہلم مرزا جہلمی اگرچہ وہ بندہ ناچیز کے جوتے کی ایک نوک کی مار ہے وہ مرزا مرزا یہ تو ایک نوک کی مار ہے ایسے بس مجھے بہت سے لوگوں نے بار بار فون کر کے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے چڑھیں میں نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ یہ قرض بھی اتار دوں گا لوگوں کے کہنے پر ان شاء اللہ ہوں تو میں آپ اگر میں صاف یہی بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے میرے حضرت صاحب کی برکت ساتھ رہی ان شاء اللہ اگر مرزے کا بولنا بند نہ کروں کھانے والی کی طرح مجھے چشنہ کرنی اب تک تو انگریزی گلروں کے ساتھ کھیلتا رہا جی جی اب انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ کے فقیروں کے در کا یہ غلام آئے گا اگر دیکھنا تیرے اوپر ایک ایک ہی چڑھائی کامیاب نہ ہو تو پھر کہنا سبحان اور پھر میں خالی اس کو نہیں اس کا ایک استاد ہے شیخ خریف شیخ خریف چنجو ایکسپریس اس کو کہتے ہیں بابا اسحاق فیصلہ بادی اس کتے کے بچے کی اب خدمت تیرے استاد کی کروں گا تیری کروں گا اب جو تو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے ملانا میں نے جان بوجھ کر تیرے سے بھی ہاتھ اٹھائے رکھا شاء اللہ اب تیرے اوپر ہاتھ رکھوں گا دیکھنا میں کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ آج کے بعد ہماری توجہ جہلم کی طرف ہوگی توغیہ جہلم توغیہ خانوال کو زندہ درگور کرنے کے بعد اللہ جل شان ہو فقیروں کے کے ہمارا حامی و ناصر ہے ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وان الذلة والمسكنة للخائنين وللحق مخالفين الضالين المضلين